جنا جلسہ میرا شریف دا اہتمام اور انتظام کیتا ہے اور سلام ہے حاضرین مجلس نو جنا اپنا قیمتی وقت دین اسلام کے واسطے خاص کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دونوں فریقہ نو خصوصاً اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت نو عموماً دین اور دنیا دی عزت اور سعادت عطا دوستو بزرگو نقیب حضرات نے میرے متعلق جو جاتی کی خدا میں ہوتا ہوں نام ہے مفتی نام ہے خطیب نام ہے عالم نام ہے مقرر مفتی دینی القاب کے جڑے حقدار لوگ سن دنیا تو چلے گئے یہ دینی القاب جنہ لوگوں کے اتنے چھکتے سن کے سونے لگتے سن جنہ گلیا ہار سونے لگتے سن نہ لقب دے وہ دنیا تو تقریبا رخصت ہو گئے ہیں پیر مرشد ہادی مفتی مجدد قائد پیشوا رہنما یہ دین کے جڑے القاب جنہ سراں دے تاج دے سونے لگتے سن وہ تقریباً دنیا تو رخصت ہو گئے نے یہ سر کا تاج کہ چلے گا ہار ہے ساتھیوں کے لاپ مطالبہ ہے کہ بولنے سے سردار کی میر علی سرج پال کریم اگر یہ لقب جس تھان سے جا کے خوش ہونے گے نا وہ تھان خوش نہیں ہو سکتے لقب اصل چوری کا ہار لقب خوش ٹکانا مل گیا گلے کا ہار جنولی شاید بھی آج لقب آسمان ہدایت ستارے سیال کریم لجپال کریم شمس الدین سیال بھی لجپال کریم کے سر کا تار اگر الکا مر اچن کوئی شک نہیں لیکن ہر شاید اپنا مقام سے تھا لگتی ہے ساتھیوں یہ لگت جس گھر کے سونے لگتے ہیں وہ گھر رہے تھے سیدنا داتا علی حجمیری سے میرے علی سے گولے والے سلطان کے گلے میں سونے لگا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اچھا اجڑی ہوئی امت نو اے پاک لقب دے حقدار پیشوا عطا فرمائے آمین آمین جے مجدد ہوئے تے احمد رضا میرے لکیاں لڑکال ہوئے جی کوئی پیر ہوئے تو پیر شاہ لڑپال ہوئے جی کوئی ہاتھی سے مرشد ہوئے تو سولہ شیر محمد سٹ پوری لڑپال کریم ہوئے جدو یہ پاک لوگ اپنے منصب کے عہدے اتنے آ گئے سارے سارے دکھ ٹل جان گے اصا اجڑے ہوئے پیار کے لوگ اسلام کے پھر اب سارے نو وس پوا گے واہ اللہ تبارک و تعالی دین تے پاک ہوتے تے منصبہ دے اوتے پاک تے اہل لوگ واپس لیا دوستو بزرگو موضوع مجلس دا عنوان محفل دا ساتھی حضرات نے سیکھا ہے حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میراج شریف دے اوتے چاند کالے بات گوش گزار کرانگا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی زبان نو تے دل دماغ نو جھوٹ تے فریب تو زیادتی تو اضافے تو پناہ عطا فرماوے اپنے نبی پاک دیاں جیڑیاں سچیاں شانہ نے انہاں سچیاں شانہ نو بیان کر کے سچے رسول دی پیروی دی توفیق عطا فرماوے آمین ساتھیو موضوع بہت اہم ہے بہت دقیق موضوع ہے میرا شریف کیونکہ شان نبوت اور رسالت سے نالے کا تعلق ہے میں جی اتنا حقیر فقیر اس بیان اس موضوع کے متعلق گفتگو نہیں لیکن حصہ کا قدر گسا پانچ لوگوں کے ذکر کے شرکت کی وجہ تو چند کالے بات اللہ تعالی بولن کی توفیق بخشے دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاٹ ساری کائنات کا شراب لے کے عرش عظیم تک ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رب بھی ہے حاکم بھی ہے اور معبود بھی ہے بلا شرکت غیر ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اللہ تعالی رب العالمین ہے اللہ تعالی ذات پاک نے کامل صفات سب خوبیاں دے مالک کہ سب کمالات وارث اگر کسی انسان کو بڑھایا تو نبی پاک خود اللہ کی ذات کا برفا اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے نبی پاک رحمت اللہ ساری کائنات اپنی پرورش اللہ تعالی کی محتاج ہے اور اللہ تعالی کی پاک میں ساری کائنات اور نو رحمت لائے کسی نبی پاک نہ محتاج فرمایا اللہ تعالی کی مبوبیت نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت للعالمین ایک دوسرے سے ضد سے تقابل نہیں ربوبیت اللہ تعالیٰ کا ذاتی حق اور نبی پاک و رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بڑھایا شرکت ہوتی ہے استقلال نال جتھے استقلال ختم ہو جاوے عطا آ جاوے اسے شرکت نہیں ہوتی اللہ تعالی کی ذات پاٹ سب کچھ کسی کا بھی محتاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اللہ تعالیٰ محتاج اور اصل غصہ سب کچھ نبی پاک کے محتاج ہے سب کچھ نبی پاک کے محتاج ہے نبی پاک سب کچھ اللہ تعالیٰ سے محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات صفات چشمہ آپ آل کسی کا محتاج نہیں اچھا کتنی مخلوق ہے اچھا اپنے بھی اور نظام ہدایت نبی پاک سے محتاج ہے اگر آپ کی ذات کا میں اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرما تو زمین اور آسمان سرات لے کے عرصے نیم تک بیا اولیا سولہ یہ جتنی مخلوق آلات نہ ہے یہ سب کی سب نبی پاک کے سب کے وجود چاہیے اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے مخلوق کی تو آپ کی ذات کا برکات نو پیدا فرمایا وجود آپ نو عطا فرمایا اس کو بعد پیدا کر کے اپنے مخلوق نو چھوڑ نہیں دیتا پھر اس نے مخلوق واسطے ہدایت کا نظام بھی قائم فرمایا ہے حدیث پاک میں چاہتا ہے وہ کون تو نبیوں آتا مبین الماء وقتین کہ میں اس وقت بھی پیغمبر سا جب آتا علیہ السلام سارے دے مٹی دے وچ سن سبحان اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات وجود وچ بھی اول ہے ہدایت وچ بھی اول ہے آپ نے وجود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بغیر واسطے کو اللہ تعالیٰ نے آپ ہدایت عطا فرمائیے بغیر واسطے کو ساری مخلوق نو وجود بھی آپ کے واسطے دلیلا نال ملے تے ہدایت بھی آپ کے واسطے نال عطا ہوئی دو عظیم نعمت نے ایک وجود ایک ہدایت اور یہ دونوں عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق نو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے دلیل عطا فرمائی لیکن دوستو وجود کی جڑی پہلی قسم ہے نا عطائی اور تخلیقی تو سب تو اعلیٰ قسم ہے نور کی کیا بولو نور کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تشبہ برکات تخلیقی کمال رکھتے ہیں آپ کی طاقت تسما برکات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں شان رکھیا نے حلق نال تعلق کی شان بھی رکھی ہے اور اپنے نال تعلق کی شان بھی رکھی ہے شان جی خلق نال تعلق ہے اس آخا جا رسالت اور نبوت کیا کہنا تھا بولو نبوت جیڑی آپ کی ذات مبرکات کی خدا تعالی نال تعلق و نسبت ہے اس کو آخیا جا ہے ابدیت نورانیت یہ آخیا جا ہے ابدیت نورانیت حلقت نال تعلق اور نسبت نو آخیا جا ہے رسالت نبوت اور بشریت اور بشریت آپ کامل صفات کامل و لوساف ذات کا برکات ہے خدا تعالیٰ کا تعلق وہ ہے جو کسی اور مخلوق نو میسر نہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی نے اللہ تعالیٰ کے آپ سے مقرب بھی نے اللہ تعالیٰ کے عطائی اور تخلیقی نور بھی نے مخلوق نو فیض پہنچاؤ کیتے رب تو فیض لین کیتے عبد نے تے نور نے مخلوق نو فیض دین کیتے رسول بھی نے پتھر بھی نے جڑا اس مومن سنی وہ اس سے گل کے پک جا سی دونوں حیثیتیاں حیثیت کے دونوں نسبت ملحوظ رکھ سی آپ ماد اللہ بشر نہیں خیر البشر اور افضل البشر نے خیر البشر اور افضل البشر نے دوسرے لوگ ہے آپ کی بشریت کا کیا عالم ہے ایک تو نورانیت ہے نا آپ کی بشریت مقدس مولا روم فرما نے سات ہزار جبرائیل اندر بشر بہر حق سوئے غریبا یک نظر یا رسول اللہ تاری کے شان نورانیت کا پجان رومی جیسا انسان کیوں کر کر سکتا ہے بشریت کا یہ عالم ہے کہ جبریل جیسی مالا قوت نورانی وجود والے لکھا جبریل نورانیت بشریت کے سامنے ایویں نے جی سورج کے سامنے دیوا سورج کے سامنے یہ عشق والے فکر والے بصیرت والے جنہوں شان نبوت رسالت نورانیت اور ذات مستفی کی تھوڑی سی جی جھلک بھی کھائی گئی ہے نا وہ روم دا سلطان مولا روم فرما چکے ہیں اج تے کچھ کہہ رہے نے کچھ پہ کہتے ہیں لکھ آخی جاؤ لیکن شان شان والا سستا ہوتا ہے نبی سین کی شان پوچھ رہی ہے کہ عشق کے فخر والے کو جا کے پوچھے دوجا نہیں دس سکتا شان پوچھنی کہ نبی صحیح کیا ایک تے شانہ دو ایک شانہ خفی ایک شانہ جلی ایک شانہ ہو جڑا جا اللہ تعالی جاننا ہے یا دین والا جاننا ہے یا لین والے رسول جاننا ہے سبحان اللہ ایک شانہ ہوئے نے جہاں آپ کی ذات برکات نے اپنی زندگی مبارک غیر فرمائیاں نے

معروف کرفی نے داؤد تائی داؤد تائی نے سلسلہ ٹوٹا ہے خواجہ محمد الدین اجمیری نو اجمیری نے شان کی جھلک کا اظہار فرمایا ہے کتب الدین کتب الدین نے فرید الدین نو فرید الدین نے نظام الدین نو نظام الدین نے کو سلسلہ جاری فرمایا ہے خواجہ نور محمد مہاروی نو نور محمد مہاروی نے سلیمان کوسوی نو

نور محمدی اور شان محمدی کی جڑی تھلک توانو دکھائی گئی ہے ذرا اودا تے بیان فرماؤ سبحان اللہ ذرا اودا تے فرماؤ انہاں دی ایک مشہور نعت ہے میرے علی لجبال دی وادی ہمراہ دے وچ جدو حضرت سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے نا کہ مرشد میرے علی نو شان محمدی دا او خفیہ پہلو دا تھوڑا جیا جھلک دکھائی گئی ہے اوتھے میرے علی آندا ہے ماں اجمالا کا ماں اکمالا کا ماں احسانا کا اتنے مہر علی اتنے تیری سنا سچ آخا تے رب دی شان آخا جس شان تو شانا سب بنیا یہ سنی کا کی سنی کا کی کی ہے سچ آخا تے رب دی شان آخا جس شان تو شانا سب بنیا جدو عقیدہ سر رکھ لو گا شرک دی پاڑ پٹ دیتی شرک دا رخ کٹ دیتا جدو عقیدہ رکھے سے کہ سب شانا کا عطا کرنے والا اللہ تعالی کی ذات پا اس صورت نو میں جان آخا جان آخا کے جانے جان آخا سچ آخا تے رب دی جس شان کشانا میرے علی لجپال کریم نے واطی وچ جدو وقت ہاتھ مقدس چیڑے کی زیارت نصیب ہوئی ہے آپ شان محمدی دا تھوڑا جا ظہور ہو یا سینا مبارک دے اتنے اتنے میرے لیے جیسا انسان پیاکھ گئے آدھا ہے

میرے علی فرما ہے کہ میری اکھا واقعی گستاخ ہیں اللہ کے بندے ہو یہ تو ویکتا پہ تو میرے علی کی اکھا نے یہ نہیں ویکتا تیرا سید عالم اکھا نو ویخ کے شرم محسوس کرے گا پہ کہ نہ آخا گستاخ اکھا وہ اکھا تو ٹھیک ہے میرے علی کے دیکھو پتہ نہیں

پھر اتنی پاکی اتنی تکسس کے باوجود تین پہیے بلا ہرے والی یعنی آ جائے گستاخ رکھیا کتنے جا رہی ہے شان والے تو شان پوچھو قدر والے تو قدر پوچھو ہوں میرے سائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم شانہ دو قسم دو حیثیت ایک اللہ تعالی دین نبی پاک باغ والے اتنے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا نہ کوئی نبی مقرب نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی صحابی نہ کوئی ولی کوئی نہیں پہنچ سکتا لا یا مالاپور مکرم نبی اور مرسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین میرا رب کی ذات نال ایک تعلق ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت میرے تے خدا کے درمیان نہ کوئی نبی آ سکتا ہے تے نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ شانہ ہوں مادیت اور دنیا بھی تو عروج ہے روحانی شانہ روحانی حصہ روحانی خوبیاں روحانی جہاں کمالات ہیں انہوں نے نہ سانو علم ہے نہ سانو ذوق ہے نہ سانو چاشنی ہے نہ سانو طلب ہے نہ سانو لذت ہے اصا صرف دنیاوی مادی لذتوں کے فیشن میں اتنی مستغرق ہو گیا کہ روحانیت کی لذت کمال خوبی جہی ہے وہ سانو اج نبی لگتی ہے حالانکہ مومن واسطے روحانیت اور تکوا ایسا طرح ہے یہ مچھلی واسطے پانی ہے کائنات کی ہر شہر مچھلی کو کھواؤ مچھلی سکون چ نہیں آ سکتی ان فطرت کا دریا کا پانی پلاؤ مچھلی بالکل سکون چ آ جائے مومن بھی اسی طرح ہے جب مومن کے دل ایک ایمان غالب ہوگے مومن بھی دنیا کی کسی شہر تو لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور سکون نہیں ہو سکتا پر وقار نہیں ہو سکتا ان کو کمال اور خوبی نہیں مل سکتی مومن دل ایمان کامل ہوئے کہ ان لذت اور سکون صرف سب کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حق کے بیان ہے اللہ کے ذکر اللہ تطمئن الخلو سن لو فلکت میرے ذکر کے لگ تھوڑے دلوں کا چین میرے ذکر دے وچ تواڈے دلاں دا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا اطمینان ذکر الہی دے وچ اور دنیاوی ساز و سامان وچ کوئی نہیں پیا ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات اتنی شانہ ہے نا جتنی عظمتاں نے وہ تے سارے دا سارا روحانی نے کی نے بولو روحانی تے دینی نے وطنی جسمی کمالات ہیں لیکن وہ تو روحانیت کے سامنے ایویں سمجھو جی میں سورج کے سامنے دیوا ہوئے ہوں میرے سانیوں ایک بندہ مادیت کی لذت غرق ہو چکیا ہے ان روحانیت کی لذت کیویں محسوس ہو سکتی ہے اس واسطے سڈا یہ عالم ہے کہ سارے سامنے دنیا کے کسی ساز و سامان کی تعریف ہو جائے کوئی اشتہار پڑھ لیے جتی کا فرج دا سڈے دل وہ محبت وہ کشش وہ رغبت پیدا ہوں اگلے دن دل کچھ پیدا ہوں کوشش کرنے ہے یہ سادو سامان سارے کول آ جائے سارے کول آ جائے لیکن ایمانداری دسو سا مسلمان ہیں مومن ہیں دعوی ایمان اور اسلام کرنے ہیں مدت ہے دراز تو ساڑھے سامنے اللہ تعالیٰ سے پاک روحانی لوگوں نے شانہ کمالات عزت اور خوبیاں بجان ہوندیاں نے لیکن ساڈے اندر انہاں شانہ دے خوبیاں نو حاصل کرن دی نہ آرزو پیدا ہوندی ہے نہ اسی کدی کوشش کرنے ہاں اس واسطے تو اسا مادیت دے نظام میں ہر کو چکیاں روحانیت دا نظام ساڈے اکھاں دے سامنے مدت دراز تو گم ہو چکیا ہے کہ روحانیت انکار ہو گئی ہے کسے تھا میں لگتی نہیں دینی منصب اور عہدے دار جڑے لوگ انہوں کو بھی روحانیت نہیں لگتی انہوں کو بھی مادیت اور دنیاوی مسائل کا ساد و سامان دے امبار لگے ہوئے ہیں تو سانو روحانی شانہ کمال کہنا کس طرح پتہ لگے گا کس طرح تباہ پیدا ہوئے گی اگر میں اتنے ذکر کر دیا کہ فلانی جات اتنے خوبصورت پارک ہے وہ فلانے علاقے کا خوبصورت چیزاں لگی ہوئی نے پتہ نہیں سو وے تو نیوے بندہ چلا جائے گا لیکن کی سوال ہے نبی پاک کے شانہ بیان کرنے ہیں عظمتا اور خوبیاں بیان کرنے ہیں لیکن آپ کی ذات برکات زندگی آپ کی سیرت طیبہ آپ کی سنت حسنا آپ کے حسنا سے متعلق آرزو جذبہ طلب شوق شوق سے محنت پیدا نہیں ہوتی اور شور سے کیا نبی پار یا شانہ ایک پارک تو بھی رہ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ جی روحانی شان کا پتا ایمان کا لگتا ہے جتنی ایمان کبھی ہوئے اتنی روحانی شان کا پتا لگتا ہے جہاں بندہ ایمان تو محروم ہوئے روحانی کمال نہیں معلوم کر سکتا حضرات صاحب ہے کرام ایمان نصیب ہو جائے نبی پاک کے شانہ انہیں معلوم کر لیا جائے ابو جال ابو لام الدرتی نے مکہ کو فارے مکہ نو ایمان تو نصیب نہیں ہویا نبی پاک نے ادمتا بھی نہیں معلوم کر سکے میں بزرگ فرم ہوں گے نا سورج کتنی وڈی شہ کتنی عظیم شہ تیرہ لاکھ سے چھتر ہزار زمین ملا ہونا تو پھر ایک سورج کے برابر ہوں نے کتنی عظیم سورج ہے لیکن سائیں اتنی عظیم سورج آسمان سے چڑھیا ہوئے نا تو چھوٹا جا پاتا لگے آ جائے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے ہوں جی آسمان سے سورج کی روشنی نو زمین تک بادل کی کے رکاوٹ بن گئے بزرگ فرمندے نے پاک لوگ شانا پاک لوگ رجمتا تینوں نہیں معلوم ہو سکتی جب تیرے دل تو دنیا کی محبت ہے نقصانی دنیا کا غلطہ سے پاٹا ہے تو کبھی سالہ معلوم نہیں کر سکتا نقصانیت شیطانیت اور دنیا کی محبت کا پاٹن سے تو ہٹ جائے جی آسمان کا سورج نظر ہو گئے جی نبی نشانہ کا سورج بھی مومن وہ بھی مومن دیکھ لیکن مومن کیوں کہ مومن جیڑا ہے وہ تو ایمان اتنی طاقتور جو دی خیشات کی تالے پاتل ہٹا دینا ہے اور روحانیت کے سورج کا مومن خود بذاتے خود مشاہدہ اور مطالعہ کرتا ہے ہوں میرے سال نبی فاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شانہ بیان کرو ایمانداری دسو شان سے عظمت بیان کرو معرفت پیدا ہوں گی پیدا ہوں گی ہے معرفت جدو پہچان دے معرفت پیدا ہوئے گی نا تو دل دے جذبہ اور محبت پیدا ہوئے گی جذبہ اور محبت پیدا ہوئے گی جذبہ اور محبت سے تو پیدا ہوئے کہ بندہ احساس اور اتباع کرتا ہے بولو اتباع کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کا برکات یا شانہ اور عدمتا روحانی ذات حد بیان تو باہر ہے لیکن پہ امتحاد آپ جاتے روحانی کمالات ہیں بدن مبارک نور ہے لیکن روحانیت جیڑی ہے اس کو بھی بالا تر شان دے مقام رکھ دیا آپ کی آپ کی روحانیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برسات دے اللہ تعالی نے واقعہ میراج دے واقعہ میراج دے سورت اشرا دے اللہ تعالی کی ذات پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں شانہ بیان فرمائیاں نے کی بولو دونوں شانہ بیان فرمائیاں نے لیکن ہوں میں تمہیں دسنا پے گا جب تک دل کے محبت دنیا ہے مال و دولت کی محبت ہے ایک ہے مال و دولت یہ نہیں محبت مال و دولت آرام ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیں گے جب تک محبت مال و دنیا ہے میرے ساتھی ہو سارے دل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان عزت اور عظمت کبھی دوبالا نہیں ہو سکتی حدیث پا کے چاہتا ہے تھوڑے بچ کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک مینو نبی پاک کا فرمان ہے فرمایا جس وقت تک مینو اپنی جان تو اپنی مال تو اپنی عزت تو اپنے خاندان تو اپنے کنبے تو اپنے والدین تو حسل انسان کائنات کی ہر شہ تو ود نہ جائے ساری کائنات تو ود کے میرا محبت کرے پھر کامل مومن بنے گا پھر کامل مومن بنے گا ہوں ماں کی محبت ہوگی مخلوق کی محبت ہو گئے خاندان کی محبت ہو گئے مال و دولت کی محبت ہو گئے جب تو محبت ہو گئے انسان قریب کرتا ہے انسان قریب کرتا ہے نبی پاک سکا بولے تو اپنی محبت کا اظہار پہ فرمے نے کہ کامل مومن تو بنسی جب تو اتنا محبت تو بد کے میرے محبت کر بیوی دی محبت آ گئی ہے رسول خدا دی محبت ہے بیوی دی محبت مطالبہ کر دیا ہے کہ رسول خدا دی نا فرمانی کر رسول خدا کی محبت غالب ہے کہ وہ کھچ کے لے جائے گی مومن کے دل نو باقی کا بیوی تو کیا ہے جی لکھ بیوی نبی سنگ کے سر پاک دے جڑے کتے نے انہوں تو بھی قربان ایک ہے محبت ایک ہے غلبہ محبت دنیا کا نظام محبت نال قائم ہے اور غلبہ محبت جب ہوگی نا اس سے پاسے بندہ کھچیت کے جانا ہے ہوں ساتھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سانا لیکن آپ کی روحانی کمالات بدنی کمالات علمی کمالات قلبی اور حالی کمالات وہ جی کئی شانہ نے جیڑیاں آپ کی بشریت نال وابستہ شانہ نے بدنیت نال وابستہ شانہ نے روحانیت نال وابستہ شانہ نے ان شانہ نال سانو مناسبت اور مشاہبت کا حکم دیتا گیا کیا دیتا گیا ہے حکم دیتا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کہ اے ایمان والو رسول اللہ لقیدہ وچ مشابہ ہو جاؤ جو رسول دا عقیدہ تہاڈا وہی ہوے اے ایمان والو رسول کریم نال احوال مشابہ ہو جاؤ آپ کے احوال مبارک دینا اپنے احوال انہوں نے مسافر کرو گے وہ نجات پاؤ گے اے ایمان وال رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقامات کے مطابق اپنے مقامات میں مناسبت دو مسافت دو تاکہ نجات پاؤ اے ایمان والو رسول کریم کے کے مطابق اپنے امال کرو آپ کے امال کے مساف مناسب امال کرو تاکہ تمہوں بھی کمال اور عزت حاصل ہوئے روحانی نال جڑو گے لیکن روحانی کمال کی سے ایمان معرفت شرط ہے روحانی کمال محبت اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے جڑا بندہ رسول کریم نل محبت کا دعوی کرتا ہے لیکن اطاعت اور اتباع نہیں کرتا وہ انسان محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے اور جڑا انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کا کام کرتا ہے لیکن نبی پاک دی نو انہاں دی شان اور عظمت کے مطابق نہیں منتا انہاں دی تعلیم شخصی ذاتی نہیں کرتا ایسا انسان اطاعت کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے اطاعت کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے سچا مومن ولی کامل کی نشانی ہے کہ جی میں دعوی کرے گا دلیل پیش کرے گا اگر دعویٰ کرے گا کہ میں نے رسول لال اس اپنی عزت اپنی جان اپنی مال اپنا وطن اپنا خاندان سارا کچھ رسول کریم کے نام کو قربان کرتے ہیں کیوں محبت کا نتیجہ قربانی ہے محبت کا نتیجہ قربانی ہے اگر تمہیں اپنے بیٹے نال محبت ہوے کہ تم مال لا دو گے بکرا کھڑا ہوگا کا ذکر کر دو گے من جاوے گا اللہ تعالیٰ کے نام لیتے گے پوچھو کیوں یہ میں سامان قربان کر رہا کہ میں اپنے بیٹے نال محبت ہے بیٹے نال محبت ہے تم محبت کا دعویٰ کرو کوئی شا قربان نہ کرو اگلے آخر کے محبت کے دعوے جھوٹ ہے سچا تو بنتا ہے جب دعویٰ محبت کا گھٹ ہوئے تو قربانی محبت والی پھر جا کے پکا سچا مومن بن بنان کنہ دی سی صحابہ کرام دی اہل بیت دی اولیاء دی علماء دی سولہ دی جنہ لوگوں پاک آخیا جاتا ہے وہی لوگ کہ انہوں اج تک دعوے محبت نہیں کیتا لیکن دلیل محبت انہیں انتہا کر دیتی دعوی نہیں کیتا کہ سر رسول کریم نال محبت کرنے انہیں دعوی نہیں کیتا انہیں کیوں انہیں آخر محبت انسان بشر گھٹیا رسول اعظم کی ذات نال کر ہی کہہ سکتا ہے بس سارے اتنے فرق اور حق ہے کہ اصل محبت کا دعوی نہ کرو رسول کریم کی بات کرو استفا کرو جو تو سارے تو ہو سکتا ہے قربان کر اللہ تعالیٰ قرآن پاک آگے فرما سبحان اللہ اسرا اسراب آپ دے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی اپنے بندے کو سیر کرائی اس آئل پاک اللہ تعالیٰ نے اشراط پہلے اپنی شان خبویت کا اظہار فرمائے سی کہ عام عادت اور قانون دنیا کے مطابق رات کے تھوڑے کے حصے میں عظیم سفر کرنا عظیم طویل سفر کرنا وقت تھوڑا اور سفر بھی کیسا زمین کا بھی اسمان کا بھی سب کے آسمان بھی ہو

کہ رسول انسان بشر یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے جی حصے اتنی عظیم کائنات کی میں سیر کی سیر کر کے واپس آ گیا ابھی کنڈی ہلتی پہ فرش بھی تکتا ہے بستر بھی تکتا ہے تین کیا راز ہے یہ کیا کمال ہے یہ کیا خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس رسول نے دعویٰ ہے نا وہ اپنی طرف نہیں کیا کرتا وہ یہ نہیں کہہ رہے میں سیر کی ہے کہ تمہوں پا دے تو حیران ہو کہ پچا اور انسان ہو گئے ایک سیکنڈ کے مثال اتنی عظیم تعینات اتنی تمیز سفر کیون ہو سکتا ہے کہ دعویٰ کرے کہ تعجب کرو انسان کرے کہ حیران ہو چلے ہو ایک خود نہیں کیا کرتا یہ انسان خود نہیں کیا کرتا ایک میرا پنجا ہے دوسرا شہر میں رب رب شہر میں سبحان ہے وہ ذات پاک ہے نقص سے عیب سے نقصان سے عج سے کیا وہ زمین و آسمان یوں چھ دن پیدا کر سکتا ہے کن فا یا کون دے نال تعینات نظام بنا سکتا ہے تو کیا وہ کن فا یا کون کی قدرت نال آسمان نو اتنی فاصلے سے قائم کر سکتا ہے کن فجا کون کی شان دے نال چوتھے آسمان دے سورج نو رکھ کے تینو دکھا سکتا ہے کن فجا کون کی شان دے نال سمندر نو آباد کر سکتا ہے کن فجا کون کی شان دے نال عرش عظیم نو بڑا سکتا ہے کن فجا کون کی شان دے نال زمین نو بچھا سکتا ہے کن فجا کون کی شان دے نال ستے آسمان زمین نو قائم کر سکتا ہے بغیر چھت دو بغیر ستون دو بغیر سہارے دو فائدہ کر جس رب نے اتنی عظیم کائنات کون فضا کن نال پڑیں گے یا ساری کائنات کی خیر محمد رسول اللہ نے کرا تعجب کیوں کریں گے ہو چاہتے مینو خالق نہ منو مالک نہ منو رب نہ منو حاکم نہ منو جب تو سارا کچھ منیا ہے میں بنا سکتا شہ کرا بھی وہ جیڑا بنا سکتا ہے سیر نہیں کرا سکتا مثال دینا حکومت نے موٹر وے بنائی ہے بناونا اوکھا ہوتا ہے سیر کرا سوکھا ہے بناو تو مدت لگ گئی ہے چھ سال کا لیکن جی کچی دے پہ جاؤ تو تین گھنٹے لگتے ہیں اسلام آباد تو لاہور تک بناو مدت دیر چلاو والے تھوڑی ہے ہوں اللہ کی فرمے اے انسان متا تو خیال کریں کہ انسان محمد رسول اللہ افضل انسان خیر انسان دعوی کہ میں شیر کی خیر کرائی گئی اصلا میں خیر کرائیے کی خود نہیں کی تھی میں کراون والا خیر ہر غیر تو پاکا کہ جن خیر کی تھی نا وہ بھی اپنی پچھڑیاں سے نورانیاں سے ہر غیر تو پاک ہے سبحان اللہ ہاں۔ پاک ہے ہے کیوں اگے پھر سبحان آج آج ہو جانے ہیں تے تے تے کوئی آندا مولوی جی چپ کرو تساں رہ گئے انگریز انگریز سن سن پہنچ پہنچیا میں کہ صدکے جاواں خدا دا خوف کرو اے مسلمانو کی ہو گیا جی مسیح لے کے چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائیے کہ نہیں آپ ذات کا برکات نے ساری عمر مبارک مسیح گزاریے کہ نہیں تقریبا مسیح رسول آئے نے مسجد رسول نے مسجد بنوائی ہے رب نے کعبہ کروایا ہے چاند آسمان کے اٹھتے ہیں لیکن وہ بھی تیری روشنی کیتے ہیں تیری خدمت کیتے ہیں تیری تربیت سے سروشن نظام اللہ تعالیٰ نے اس قائم کیا ہوا ہے سانو آدھے نے مول بھی رہ گئے مسیحت انگریز پہنچ گیا چن کول میں کہ سن اللہ دا بندہ چن کول ہو گیا چن تو وہ کول نہیں آیا جیڑا کسی کو ٹر جانا ہے نا وہ عزت نہیں ہوتی جیڑا آوے وہ تے کھڑا ہے چند تک پہنچ گیا ساڈا کمال سے عزت چند تک پہنچنا نہیں سورج تک پہنچنا نہیں وہ تو سارے نبی نے انگلی کے اشارے کا چند دو ٹکڑے چند دے گیا ان چاند گاڑی بنائیے مرن کا خطرہ کرن کا خطرہ لڑن کا خطرہ ارسا خرچ کر کے چند کول گیا پھر بھی چند نہیں آن دیتا سدکے جاؤ رسول آدم دوں جنہوں نے مرحوم نبی پاک نے اپنا وارث علماء نو بنائے تے علماء اولیاء دی جیڑی ساری زندگی او محراب دے مسجد وچ گزرتی ہے سبحان اللہ گزرتی ہے بولو محراب دے مسجد وچ گزرتی ہے ہن مینوں دسو تساں دیو چاند دے جانا چاند کول جانا کمال نہیں کمال یہ ہے کہ چاند انگلی مبارک دے اشارے تو ٹکڑے ہو کے آوے سبحان اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاؤ دیکھ کھلے قدرت رسول اللہ اے کمال یہ بھی کمال کیا ہے اے موجودہ ہے کیا ہے موجودہ ہے یہ دلیل نبوت ہے چند کے کول انسان کا جانا فضیلت نہیں انسان خدا کے کول جائے ساری تعینات انسان کو کھو جاتی ہے کمال ہے فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالی نے فرمایا خوف زدہ نہ ہو تاجر نہ کرو تاجر نہ کرو سورت افتتاح اللہ تعالی نے لفظ سبحان رکھا ہے اے تعجب تعجب کرنے والے لوگوں حیران نہ ہو تعجب نہ کرو انسان کا دعوی نہیں یہ خدا تعالی کی شان ہے کہ اللہ تعالی کی ذات نے اپنے آپ کے مقرب نو اسرا سیر کر رہی ہے کی کر رہی ہے سیر کر رہی ہے سیر یا بزرگ فرما نے کئی قسم ہیں سیر اللہ سیر من اللہ سیر بلا سیر بلا ایک کے سیر انفوسی ایک کے سیر آفاقی انفوسی سیر کیا ہے اپنی ذات کے بچ گم ہو جانا اللہ تعالیٰ نے انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے دل کے نال دل دریا سمندروں ڈونڈے کون کی نام دیا جا رہے ہو تو دل کی دنیا بچا میں ان سیر انفوسی سیر آفاقی کی ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی وجود وہ کی توحید وہ کی شانہ ان کی ذات صفات کے اوپر دلیل محکم ہے شعر آفاقی ہے کائنات کی ہر شہر دیکھ کے خدا تک پہنچنا یہ شعر آفاقی ہے زلیدہ دو شہروں ان خوشی اور آفاقی گیان خوشی آفا کی محدود شہر ہے انجان خوشی جی لا محدود شہر ہے جب ولی اپنی ساتھ ایک گم ہو جاتا ہے بزرگ فرما نے کہ ایک بزرگ کہنے لگا کہ میں قدم ایک زمین اٹھایا ہے آخری کونے تک پہنچ گیا فرمایا یہ کچھ بھی نہیں فرمایا تو میرا دھیان قدم بھی پورا زمین میں نہیں آیا نبی پاک کی شانے کے تعجب کرنے والے ہو نبی پاک دے غلامہ دے عالم ہے قدم اٹھا زمین دے سکونے تو دوجے تک پہنچ جاندے ہیں دوجے تک پہنچ جاندے ہیں حضرت عبد اللہ دیتا باغ رحمت اللہ علیہ مرد خدا سن انہوں نے فرمان ہے ہوں ساتھیو انسان کا شان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسرا اللہ تعالی نے شاعر کرائی آپ کی ذات قصبہ برکات نے شاعر کے جملہ اقسام اللہ تعالی نے آپ نے کرائی ہیں شاعر خوشی بھی آپ کو کمال ہے شہر آفاقی بھی کمال ہے آپ کل ساری کائنات آپ کے سامنے میں جی میں رائی کا تارا تلی کے اتنے ہوتا ہے رائی کا تارا یہ تو رسول دی شان کا دسا رسول دی شان کائنات نہیں رسول دی شان کائنات نو ویکھڑا نہیں کائنات کا علم غیب رسول دی شان نہیں

زمین کا سمٹ جانا اوقات کا کلیل ہو جانا اوقات کا کلیل ہو جانا امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ غسل کر گئے غسل کیتا کپڑے پاتے صابن بھی بندہ مل گئے تولیا بھی آپ نے استعمال کیتا جب باہر نکلے نے ایک منٹ کا ایک منٹ لیا ایک منٹ کا انہوں نے تیے زمان یہ اولیاء کی کرامت شمار ہوں گی ہوں ہے ہوں جس رسول پاک کی نسبت نال عام انسانوں مل گئی نے کہ غسل بھی کر لیا کپڑے بھی پا لے تقریباً تو پندرہ منٹ لا لو آپ باہر نکلے تو پھر ایک منٹ سیکنڈ کے آپ نے پندرہ منٹ کا کام کیا سیکنڈ ہوں دسو نبی سنی دے بادشاہی سلطنت تھاواں دے اتنے بھی ہے وقت دے اتنے بھی ہے جگہوا دے اتنے بھی ہے یہ تے نبی سائیں گلاما کی شان ہے خدا اپنی شانہ کا کون احاطہ کر سکتا ہے فسرا اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اب دے ہی کنو اپنے بندے نو اپنے بندے نو آپ اثرات دے اب دے ہی بزرگ فرما نے اللہ سے فرمایا اب تو ہو اب تیگر اب تو ہو چیزے تیگر ہی سراپا انتظار ہوں منتظر فرما نے اب تا شاہ نے اللہ تعالی نے فرمایا میرا بندہ کی فرمایا میرا بندہ اور کسی کا بندہ نہیں اگر یہ محبت کرتا ہے میری ذات نال اگر یہ کرتا ہے میری ذات دی اگر خوف رکھ جائے میری ذات کا اگر امید رکھ جائے میری ذات توں بول فرما اور میری نماز میرے روزے میری عبادت میری حج میری جملہ عبادت رب العالمین واسطے میری بہت میری زندگی میرے رب العالمین جیتے ہیں وہ سلا سلاتی آپ ہوں سائیوں بزرگ فرما نے اب تو ہوں اللہ تعالی دا بندہ سان بندگی جی اصا کی کوئی نہیں سان بندے دا پتہ کوئی نہیں اچھا تو بندہ انہوں آتے ہوں کسی تو پوچھو تو کہ بندے جی فلانے دا بندہ جی فلانے دا بندہ جی فلانے دا بندہ وہ اللہ کے بندے ہو زمین کے اتنے اللہ دا بندہ بھی تو ہونا چاہیے ہے نا ہوں زمین دے اتنے جینے کو فلانے کا بندہ ہے جی فلانے کا بندہ ہے جی فلانے کا بندہ ہے اللہ کے بندے مومن کسی کا بندہ نہیں ہوتا مومن اللہ تعالی کا بندہ ہوتا اللہ دا بندہ نبی پاک دا غلام اللہ دا بندہ نبی پاک دا غلام ہوں میرے سائی آبد افسانی آبد ہے لیکن اب تو دینار اب تو درہم اب تو دود عبد الفرنگ عبد الدولت عبد القارون عبد عبد ابد عبد ابل اور ابھی عبد ہے لیکن ساری ابدیت بندگی دنیا واسطے ہے اللہ کے رسول بندگی رب العالمین کی بات کی ہے آپ کی ابدیت اب تو اب تو حدیث پا کے تو سلام پہ شریف لے یا رسول اللہ بادشاہ رسول بننا یا عبد رسول بننا بادشاہ رسول یا آپ نے فرمایا میں عبد رسول بننا چاہتا ہوں اللہ سے فرمایا کہ آپ تو پڑھنا چاہنا تھا تین بادشاہ بھی بنا دیا سدکے جہاں انہوں نے بادشاہی کے پوجا کائنات کے پہلے ہی بادشاہ سن پہلی بادشاہی بھی آپ کی کیا شان پوچھ دو آپ سے نو بھی اللہ تعالی نے پا فرما دیتی ہے شاید دنیا کو ابدیت اللہ تعالیٰ کے نال انسان کی نسبت اعلی مقام ابدیت اور بندگی ہے کیا بولو ابدیت اور بندگی ہے اللہ تعالیٰ دیا جدو اللہ تعالیٰ دے بندے بنے پھر اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے نو سیر کرائیے میں اپنے بندے نو اللہ کا بندہ بنے اللہ تعالیٰ نے سیر کرائیے مینو دسو اللہ تعالیٰ تعالی والا رسول لین والے کیا دین والے کمی ہے یا لین والے کمی ہے اللہ ادھر بھی کمال ہے ادھر بھی کمال ہے ادھر دین کا کمال ہے اتائی کمال ہے ادھر لین کی پہ کمال ہے ادھر رقص کمال ہے ادھر ادا کمال ہے دونوں پاس کمال ہے ہوں مینو دسو کہڑا فٹو دے پیمانہ تھرما میٹر لا کے نبی کا شانہ چیک کرو گے اللہ تعالیٰ نے فرما بھائی مت اللہ تو سوا وہ انسان ہو میرے جہاں نعمت تے اتنے نے تو سانو تو نہ وہ نہیں گیڑ سکتے نبی شانہ شالا نو کیویں گھیر لو گے نبی شانہ شالا نو کیویں گھیر لو گے اسرا بھی آپ دیکھو لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد رات کے تھوڑے جہ حصے میں مسجد حرام تو لے گئے مسجد اقصا تک مسجد حرام شریف تو لے گئے مسجد اقصا تک بزرگ فرما نے کہ رات نو اللہ تعالی نے سیر کرائی ہے دن نو کیوں نہیں کرائی سبحان ماما مرد آپ فرما نے رات نے اس واسطے جو رات نو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی دی تجلی فرما ہے دن نو اللہ تعالیٰ کے سہار دی تجلی ہوں مثال دینا ہوں دن نو ہوتی ہے دھوپ چڑی جب تو رات ہوگی ٹھنڈ ہو جاندے کہ نہیں ٹھنڈ ہو جاندی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے نبی دے اسے اس رات نو تجلیات لطف فرمائیاں نے تد رات دے حصے میں آپ سیر کر رہی ہے آپ سیر کریے ہوں ایک سیر ہے مسجد حرام تو مسجد افسا تک اے زمینی سیر ہے کیا بولو زمینی سیر ہے اس سیر کا منکر کافر ہے اس سیر کا منکر انہوں آنے نے میرا اسرا کی آنے نے اسرا یہ منکر کافر ہے یہ منکر کافر ہے ایک ہے مسجد اقسا تو لے کے اسمان اول تک اسمان ہے دوموں سیموں چہارم پنجم جنت جہنم جی، یہ شہر یہ شہر کیا ہے یہ شہر عالم بالا جی کیا ہے عالم بالا جی شہر ہے اور اس شہر نو آخا جانا ہے میرا کیا آخا جانا ہے میرا پھر عرش عظیم دے جانا پھر عرش عظیم تو لا مکان تک آخا جا عروج کی آخا جا عروج ہوں پتا کی عرش عظیم عرش عظیم کی نے جتنی اللہ تعالی زمین ہے گول ہے آسمان پھر انہوں کھلے ہوئے نے پھر اتلا آسمان انہوں پھر اتلا جہاں عرش عظیم ہے وہ ساری تعینات وہ سامنے ہے جی جنگل کڑا پیا ہو جنگل کڑا پیا ہو زمین دی سیر کرائی ستے آسمان دی سیر کرائی جنت جہنم کی سیر کرائی ہوں ساری کائنات کی شاہی جی میں عرش عظیم ساری کائنات نو محیط ساری کائنات وہ ہے ساری کائنات عرش عظیم دے وچ ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات نو عرش عظیم دے اوپر اللہ تعالی نے بلایا عرش عظیم دے بلایا پتہ لگا عرش عظیم ساری کائنات نو محیط ہے تے نبی پاک دا قدم مبارک عرش عظیم دے اٹھتے ہیں نتیجہ نکلیا ساری کائنات نبی دے قدم مبارک دے تھلے ہے یہ ہے قدم مبارک دے تھلے ہے عرش عظیم ہوں عرش عظیم لامکا اللہ تعالی کی ذات نال لکھا اور ملاقات اتنے پھر جی- جوہلا نات خان جاہلانہ دے کافرانہ شار بنے پڑھتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے جبکی پاری نبی پاک نے اللہ نے جبکی ماری معاذ اللہ تے پھر کئی مقرر ویکھے نے مل کے بھی دکھاؤں دے مل کے بھی دکھاؤں دے تے اشارہ بھی کریں گے یہ میرے ساتھیوں ہی کفر ہے کی ہے کفر ہے اللہ تعالیٰ کی تے مکان ثابت کرنا کفر ہے نبی پاک کا مکان عرش ہے کیوں عرش عظیم ساری مخلوق کی تو اعلیٰ مکان ہے کی اس سے پھر لا مکان ہے کی ہے لا مکان ہے عرش عظیم آخری مکان ہے عالم بالا کا اور تحت سرا آخری مقام ہے عالم سفلی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج کرائی گئی ہے عرش عظیم تک یہ میراج ہے رسول دی عرش عظیم رسول دا مکان ہے خدا تعالی دا اللہ تعالی مکان تو پاک ہے اللہ تعالی مکان تو جی ماض اللہ اللہ تعالی عرش پہ ہے تو جدو عرش نہیں سی اللہ تعالی جو ادو بھی آ تو پھر کتنے سی رسول کی شان عرش عظیم سے پہنچنا اللہ تعالیٰ آج تو جامل تو انتقال تو انسان تو اللہ تعالیٰ پاک ہے نہ امید اور نقائش تو نقل حرکت تو تبھی ہے نشان یا شد تک پہنچنا لہذا گمراہ شیر و شعرا اور نات دکھا جہاں عقیدہ اہل سنت اور اسلام دے مطابق کفر تو کہ ماد اللہ اللہ تعالیٰ نے جا کے نبی پاک عرش پہ مل جائے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ لا عرش ہے لا مکان ہے نبی پاک عرش دے اتنے جا کے اپنی شاہی کے سلطنت کا سکہ وکھایا ہے اپنی شاہی کے سلطنت کا سکہ وکھایا ہے مثال دینا ایک صدر مملوکت ہے پورے پاکستان کا وہ کسی علاقے جاوے فلانے جاوے فلانے جب صدر کرنا چپ کے تو صدر ہاؤس بٹھا دینے کسی بٹھا دینے بولو ہوں جا صدر ہاؤس ہے قبضے سارا پاکستان ہے قبضے میں سارا جدو صدر مملو کا تو صدر ہاؤس بہ جانا ہے پورا پاکستان وہ قبضے آ جانا ہے مثال دینا پہ ایویں نبی عرش عظیم جہاں ساری کائنات میں محیط ہے جتنی کائنات کا نظام ہے عرش عظیم کے نال وابستہ ہے اور عرش عظیم کے اتنے نبی پاک کے قدم مبارک ہیں کائنات پلے ہے عرش پلے ہے رسول اتن کیوں سب ایک کائنات لال نبی پاک کی شان نہیں کائنات کی شان نبی پاک کی ذات نال ہے نبی پاک کی شان رب العالمین کی ذات نال ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا آپ تو اللہ نے فرمایا آپ تو ہوں میرا بندہ اپنی ذاتی نسبت کی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا جان والا بہن والے والے شہر تفریح کرنے نہ اللہ نے فرمایا آپ سے میرا ہے یہ میرا اتنی گہرا تعلق ہے جس کوئی نبی مرسل کوئی ملائکہ مقرر نہیں کر سکتے لیکن اب میرا ہے یہ میرا تعلق کوئی نہیں معلوم کر سکتا لیکن جیڑا میرا عبد سے بندہ بن جائے نا پھر کائنات شاہی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دے سبحان اللہ پھر ایک ہے عبد ہو اچھا نبی پاک دا بندہ بننا ہے کینا بندہ بننا ہے نبی پاک دا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ فرما دو اگر اللہ سلن کن تم تو ہندو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پتہ بے ہوگی پھر کو ملا تو میری پیروی کرو میرے پیچھے چل پو اللہ تعالیٰ بھی مابو بڑا لگے اصل اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد بننا ہے غلام بننا ہے بندہ بننا ہے جدو نبی دے بندے بن گئے نا جی اللہ دے بندے نبی بنے ساری کائنات کی سلطنت ملی ہے ایویں جڑا نبی دا بندہ بن جائے نبی بھی انہوں اپنے احسان عطا فرماوندا ہے انہوں بھی بندگی دا صلہ ملتا ہے انہوں بھی زمین دا حصہ ملتا ہے انہوں بھی کرامات دا حصہ ملتا ہے انہوں بھی سلطنت تحریف اپنی دا حصہ ملتا ہے سائیوں اسراب عبدہی لینم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى